اور ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو صرف ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے